ون يوم القيامة أعمى قال رب لم آم أعمى وقد كنت بصيرا کالک زال کا تت کا آیا تنا فن سیتا فقال تم صدا کل علی الزی اللہ محمد والا عل محمد کما صلی تالا ابراہیم والا ابراہیم ان تحمید اللہ بارک اللہ محمد والا آل محمد کما بارک تالا ابراہیم والا آل ابراہیم ان تحمید مدید محترم مکرم بزرگوں دوستوں عزیزوں بھائیوں آج جس مسئلہ کے لیے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے حیات انبیاء علیہ مسلات وسلام میں نے اس کے متعلق واضح طور پر اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ہمارے نزدیک ہمارے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تاری ہوئی آپ کی مبارک روح آپ کے مبارک جسم سے نکل کر چلی گئی آپ کی مبارک روح جنت الفردوس میں زندہ ہے اور ہمارے پاک پیغمبر کا مبارک جسم اسی دنیا والی قبر کے اندر بالکل صحیح سالم محفوظ ہے مٹی ہمارے پاک پیغمبر کے مبارک وجود کو کھا اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح جو جنت الفردوس میں ہے اس کا آپ کے مبارک بدن میں لوٹ کے آنا ثابت کوئی نہیں اور جو آدمی آپ کے مبارک روح کو اس مبارک جسم کے اندر لوٹنا روح کا مان کر پھر اس جسم کی حیات کا یعنی بالکل دنیا کے اندر یہ جسم جس طرح زندہ تھا اب بھی نمازیں پڑھتا ہے زندہ ہے قیام کود کرتا ہے میں نے کہا تھا کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے یہی میں نے کہا بھی تھا اور یہی ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ روم کے ارادہ کے ساتھ لوٹ کے آنے کے ساتھ اس جسم کی حیات جسمانی کا جو آدمی قائل ہو ہمارے نزدیک مسلمان کوئی ہمارا آدمی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے مولانا محمد سعید صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ بھی ذرا اپنا عقیدہ واضح کریں آپ کے سامنے ہے کہ کتنا وقت گزر گیا اور کتنی لال ہوتی رہی اس کے باوجود مکمل طور پہ انہوں نے واضح نہ کیا لیکن چونکہ مسئلہ اب ایسا تھا کہ وقت ضائع ہو رہا تھا اس لیے ملک صاحب کے کہنے پہ مناظرہ شروع ہو گیا اب بھی میں ان کو کہوں گا کہ مولوی صاحب ذرا ہمت کرنا اپنے عقیدے کو واضح کرنا لیکن وہ پتہ نہیں صاف تو کریں گے یا نہیں لیکن ضمنی طور پر انہوں نے ضمنی طور پر انہوں نے اپنا عقیدہ کچھ بیان کیا ہے وہ اس طرح کہ جب ایک عبارت آپ نے پڑھی اس کے اندر یہ کہنے لگے کہ روح مبارک کہاں تھی جو موت سے پہلے روح تھی وہ کہاں تھی تو اب کہاں ہے اس سے گویا کہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ہمارے نزدیک روح یہاں گویا کہ اسی جسم کے اندر موجود ہے اور ساتھ ہی انہوں نے وہ عبارت پڑھ کے کہا کہ احادیث سے لوٹانا ثابت ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک پیغمبر کریم کی مبارک روح جنت الفردوس میں زندہ نہیں بلکہ اسی قبر کے اندر اسی جسم کے اندر آپ کی مبارک روح موجود ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عقید رکھنا کہ اس جسم کے اندر روح داخل ہے اور پھر یہ جسم زندہ ہے یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ حدیث کے بھی خلاف ہے اب ثابت تو کرنا تھا انہوں نے یہ عقیدہ قرآن سے نہ اور قرآن سے نہ ملتا تو نبی پاک کے فرمان سے لیکن انہوں نے کیا کیا پہلے تو وہ آیت پڑھی جو آیت ہے ایک کافر کے متعلق آیت کس کے متعلق کافر ذکری لہو معیشت زمکا آیت پڑی کافر کے متعلق اور کافر والی اس آیت سے جو کافروں کے متعلق ہے اس آیت سے آگے قیاس کیا نبی پاک کی زندگی کا آپ ذرا خود دیکھیں باس ہے پیغمبر کریم انبیاء کرام کی زندگی کی اور یہ لوگ پیغمبر کریم کی زندگی کو جب ثابت نہیں کر سکتے تو جاتے ہیں کافروں والی جو آیتیں ہیں ان آیتوں سے ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ پیغمبر کی حیات کو کافر کی حیات پر قیاس کیا اور پھر ساتھ حوالہ دیا جی فلاں کا بات بالکل صاف ہے پہلے بات ہو چکی ہے ملک صاحب سے بھی اور بعد میں بھی کہ پیش کیا جائے گا خدا کا قرآن اور اس کے بعد نبی پاک کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی شفیع ہو کائی ہو ہمارا صاف واضح اعلان ہے خدا کے قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات حجت نہیں ہو سکتی بات بالکل واضح ہے ثابت کرنا ہے مسئلہ تو کس سے کیا جائے گا قرآن سے بعد میں نبی کے فرمان سے ادھر فتوے لگاتے ہیں دیوبندی فلاں کا سنوتی فلانا فلانا کافی ادھر فتوے لگاتے ہیں ان پہ کافر ہونا دیوبندی سارے گستاخ ہیں معاذ اللہ کافر ہیں ادھر لگاتے ہیں فتوے کفر کے اور جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر کہتے ہیں بابا جی تو ساڑی ہوں مشکل کشائی کر اور اتفاق سے لفظ بھی بار بار کہتے ہیں بابا بابا تو یا بہت ہی آسو قرآن نیرے نہیں آنا اور کاش کے ادھر گئے حضرت نانوتوی پہ اور ان پہ کاش اپنے بابے کو دیکھا ہوتا اپنے بابے کو دیکھ تیرا ابا جی کیا کہتا ہے یہی آیت ہے سورہ تاہا کی جو انہوں نے پڑھی ان کا بابا کہتا ہے دنیا میں دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا کتنے ایک احتمال دنیا میں دوسرا قبر میں تیسرا آخرت میں چوتھا دین میں اور پانچواں یا ان سب میں یا یہ کیا احتمال یہ کیا ہے جی شاید دنیا کی زندگی شاید قبر کی زندگی شاید آخرت کی زندگی اور قانون ہے اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال مولوی صاحب کوئی آیت پیش کرنی ہے تو وہ آیت پیش کرو جو آیت کتی ہو اس میں یا اے ماننا یا اے ماننا یا اے ماننا اب آئیے اس کے بعد وہ ایک اور کتاب پہ آگے یہ تفسیر ہے یہ مولانا احمد رضا خان کا سا سا کا ترجمہ اور آشیا ہے مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب کا ان کے ان کے بابا جی ان کے ابا جی وہ کہہ رہے میری بات نہیں یہ میں ان کے جواب میں کہہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے بابا بابا کہا تھا ورنہ میں ایسی خانہ خدا کے اندر ایسی محفل کے اندر ایسی زبان استعمال کرنے کو جائز نہیں سمجھتا لیکن انہوں نے مجبور کیا اگر یہ آئندہ نہیں کریں گے اور قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جائیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور اب آگے سمجھیے انہوں نے پھر ایک اور بھی حکایات اولیاء کا ایک حوالہ پیش کر دیا حکایات اولیاء قرآن دا نام ہے یہ حدیث دا بات تو پیش کرنی ہے قرآن اور حدیث کی مولانا اگر ہمت ہے تو آؤ ایک آیت پیش کرو جس آیت کا معنی یہ ہو قبر کے اندر جو نبیوں کے جسم ہوتے ہیں ان کے اندر روح داخل ہوتی ہے یہ زندہ ہوتے ہیں میں یہاں پر برسر عام یہ اعلان کرتا ہوں مولوی صاحب آسمان بدل سکتا ہے زمین مٹ سکتی ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن مولوی سعید اس کا ثبوت قرآن سے نہیں دے سکتا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اور سنیے آیت ہے قرآن پاک کی قرآن پاک کی آیت ہے اللہ یتوفل انفسین موتہا واللتی لم تمت فی لمت فیمسک منہ میں ہا الموت کزا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا آئے ہے چوبیسواں پارہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر بیالیس ہے سورہ زمر کی آیت نمبر بیالیس ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب موت آتی ہے موت کے وقت اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے روح کو قبض کر لیتا ہے اور کس کی موت الانفس الانفس جمع ہے نفس کی اور کلو نفسین یہ کلو نفسن میں نبی پاک داخل ہیں یا نہیں کلو نفسن میں نبی پاک داخل الانفس میں بھی نبی پاک اور باقی انبیاء داخل جب کسی کی موت آتی ہے اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے پھر قبض کرنے کے بعد اللہ صاف اعلان کرتا ہے کلتی کزا لوگ آیت میں پوری پڑی پوری اللہ یتوفل انفس ٹائپیں سن لیجیے نے آیت پوری پڑی ہے لیکن مولوی سعید صاحب کو ابھی سے فکر لائق ہو گیا مولوی صاحب ابھی ابتدا ہے آگے دیکھیے کیا ہوگا اللہ آپ یہ آدمی بولے گا آپ چپ رہے ہیں دیکھیں جی میں انہی کا ترجمہ پڑھتا ہوں اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک لیتا ہے اسے اور ان کا اپنا آشیا ان کا اپنا بابا جی لکھتا ہے یعنی اس جان کو اس کے جسم کی طرح واپس نہیں کرتا جب یہ اللہ موت تاری کرتا ہے روح نکال لیتا ہے پھر اس روح کو بدن میں واپس نہیں کرتا اللہ کا قرآن کہتا واپس نہیں کرتا اگر مولوی سعید کہے واپس ہو گیا جی جسم زندہ ہو گیا جی اس کا مطلب ہے اس آیت کو وہ مانتا میرے بزرگ دوستو مولوی محمد یونس صاحب کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی ومن آرد عن ذکری فلم لہو معیشت دنتا ونحشرہو یوم القیامت یاما تو مولوی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا اس نے کافر والی آیت پڑھی ہے ثابت کرنا تھا نبی کی حیات کو اور پڑھ دی کافر والی آیت تو کرو علی آیت پڑھی تھی آپ نے بھی یہی آیت پڑھی کیا پی لو اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا جاؤں میں نے آیت پڑھ کر ترجمہ کیا تھا مانوی صاحب کو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی پھر میں ایک بات عرض کروں آپ ذرا اپنے لفظ صحیح کر لیجئے لیتا لال کرتے رہے لیتا لال لفظ ہوتا ہے مانوی صاحب کے لیتا لال اللہ یہ تو مانوی پڑھنے والا بھی جانتا ہے آپ مناظرہ کرنے آ گئے دو بندیوں کا ترجمان بن کر آ گئے اور میں حیران ہوں مولوی صاحب آپ جو بندیوں کے ترجمان بن کر آ گئے لیکن آپ نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے کفر کا اقرار تو کر لیا فتوا کیوں نہیں لگایا میں نے جمال قاسمی بطور دلیل پیش نہیں کی سن لیجیے میں نے حکایات اولیاء بطور دلیل نہیں پڑھی تھی بطور دلیل اللہ کا قرآن پڑھا تھا اس کی تفصیل میں ابھی اور کروں گا میں نے اتنا عرض کیا تھا جناب ہم نے آپ کا کون سا نقصان کیا سادے نکاح توڑ دو اپنے بادیوں پوچھتے نہیں ان کا نکاح بھی توڑو وہ کہتے ہیں جیسا روح کا تعلق مرد سے پہلے تھا ویسا ہی تعلق بعد میں ہے آپ کے مولوی قاسم لانے صاحب صاحب جو کرانے کے لیے آپ کے مدرسہ میں آ جائے تو آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا تو ہمیں کی کسور جیتا ہے مولی صاحب سنو سنو آپ کہتے ہیں جال استعمال باطل استدلال اور تم نے قیاس کیا ہے کافر کی زندگی سے نبی کی حیات پر میں پوچھتا ہوں بتاؤ لوگوں ماں باپ کو جوتے مارنا جائے ہے دلیل ہے قرآن میں کوئی قرآن کا دلیل کیا دیتے ہو اللہ کہتے لا تک اللہ ماں کسن بلا تن ہر ہوا ماں باپ کو اف بھی نہ کہو ماں باپ کو جھٹکو بھی نہیں اس پتا چلا جب اب کہنا منا جب جھڑکنا منا تو ماں باپ کو گالی دینا حرام ماں باپ کو مارنا حرام ماں باپ کو جوتا پھیرنا حرام اسی طرح میں نے جو قیاس کیا ہے یہ تو مجھے قرآن بتاتا ہے نا کہ جب کافر کا جسم بھی قبر کے اندر مرتا نہیں کافر کے جسم پر بھی سزا ہوتی ہے کافر کے جسم میں بھی حیات ہوتی ہے تو جس کا کلمہ پڑتے ہو اس کے ہو اور سنو اور میں تمہارا مولوی صاحب کی تفیر اس لیے کر رہا تھا کہ شاید تم اپنے مولوی صاحب کا ہی حیا کر جاؤ میں سنو دلیل ہوگی اللہ کے قرآن سے دلیل ہوگی مصطفیٰ کے فرمان سے دلیل ہوگی صحابہ کے ارشاد سے اس صاحب کی تفسیر صحابہ کرتے ہیں اس صاحب کی تفسیر میرا تملی والا کرتا ہے تفسیر اتنا ضرور اٹھا کر دیکھو مختلف سندوں کے ساتھ امام ابن جریف تبری نے حضرت ابو سعید خدری تحادی رسول ہے ان سے نقل کیا کہ عیسائیت میں عذاب قبر مراد ہے حضرت ابو حریرہ سے نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے اور پھر آپ کے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ یہ تصویر کوئی کار کر رہا ہے بلکہ خود تیرا میرا والا حسین کو تم نے چھوڑا صحابہ کو تم نے چھوڑا مستفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سند بھی لکھو بائی سناد جیت بائی سناد جیت مسرت بزار کے اندر سلط جیت سند کے ساتھ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قبر کا عالم اب آپ ارشاد فرمائیے جب قبر کے اندر کافر بالکل نہیں مرتا تو جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم منور کیسے مردہ ہو سکتا ہے والی صاحب نے آج پر بھی اللہ ہو موت تو اور کہہ دیا موت ایک بار روح ایک بار نکل جائے جس سے میں دوبارہ آتی نہیں موت مولوی صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ قرآن کے شاخ ہونے کا دعویٰ کریں گے ہم شیخ قرآن ہے ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی آپ نے قرآن پڑھا نہیں قرآن بیان کرتا ہے بڑی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا تھا بتیجے نے قتل کر دیا قتل کر دیا شور مچا دیا انہیں وارسوں نے اور جی ساڈا چاچا کون مار گیا اللہ کے نبی کو اللہ نے آرڈر دیا پیارے موسا ان کو کہو ایک گائے جبا کرے گائے کا ایک ٹکڑا لے گائے کا ٹکڑا لے کر اس مردے کے جسم پر مارو اور گائے کا ٹکڑا جب مردے کے جسم پر لگا اللہ فرماتا ہے کپل نظر دی ہو بے بادہ کا یو جل موتا مردہ زندہ ہوا ایک بار روح نکل چکی تھی دوبارہ روح جسم میں آئی کہ نہیں آئی تمہیں کسی تمہیں قرآن آتا ہے ارے قرآن سیکھ رہا ہے تو مولانا جی کے پاس آؤ ارے اگر قرآن پڑھنا ہے نبی کی حدیث پڑھنی ہو آج سے قانونی میں داخلہ لو ارے بے اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اور سنو اور میں نے کیا تھا اور آپ بھی سنتے جائیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی موسا نے سلام جنی دیر تک راہرو دیکھ رہے نہیں مندئی میں اللہ کے نبی نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ لے گئے پہاڑ پر چلے اللہ کہتا ہے کو مسائے کا تو تم تم تم ضرور نہ نہ بات تم پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا اٹھا دیا من باد موت تم اور من باد موت تم اور تمہاری موت کے بعد وہ کیسے زندہ ہو گئے تھے روح آئی تھی تو نہیں آئی تھی اب کہیے آپ پروردگار تو نے کہا کہ روح نکلنے کے بعد ان کے کسم میں روح آئی لگاؤ اللہ پر بھی فتوا لگاؤ قرآن پر بھی فتوا تمہیں کیا پتا قرآن کس چیز کا نام ہے قرآن تو اسی کے سینے میں آتا ہے جس کے سینے میں اس کا مصطفیٰ ہو مگر نہ سن لو جو دل نہ دہی کثیرن کثیرا یہی قرآن جو دلت دہی کثیرن دہی کثیرا اور سنتے جا اللہ کا قرآن جواب دے رہے اے نہیں کہ کوئی ہو ہم کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہم تو قرآن کو من قرآن کا جواب دو اور سنو قرآن کی آج سنتے جاؤ وہ جو ہزاروں لوگ گئے تھے الم ترا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا اللہ نے کہا مر جاؤ مر گئے ثم احجا سنو سنو موت دی اسی دنیا میں موت کے بعد بھی اللہ نے زندگی یہ زندگی یہیں آ گئی تھی میں کہتا ہوں خدا جل جلال کی قسم ہے ابھی تو یہ کافر والی آپ کا جواب دو نا پھر آگے بات کرے گی اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں تو انہیں کہا روح نکل جائے تو واپس نہیں آتی جو آئے تینوں نے پڑی تھی وہ مجھ سے بھی سن لی پھر پتا چلے گا روح واپس آتی ہے کہ نہیں ویسے بحث یہ نہیں بحث اس طرف بولیں گے بحث تو یہ ہے کہ نبی کا جسم زندہ ہے کہ نہیں لیکن جائیں گے یہ روح کی طرف اللہ فرماتا اللہ یتوفل یا تو مارتے اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت یعنی روح قبر کرتا ہے ولتی لم تمت کی منانا اور ان کی روح بھی قبض کرتا ہے جو نیند میں ہوتے ہیں اور جو سوتا آدمی ہے اس کی روح اللہ قبض کرتا ہے کہ نہیں یہ قرآن کہتا ہے سر کتنا ہے جس کی نیند ہے اس کی روح واپس آ جاتی ہے قرآن نے بتا دیا تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ روح کبھی واپس نہیں آتی اللہ جس طرح سوتے بندے کی روح نکال کر واپس بھیجتا ہے اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو مردوں کی روحوں کو بھی نکال کر واپس بھیج دیتا ہے جو میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ آپ کو یاد نہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب دارے نہیں مجھے بتا تو مردہ کس طرح زندہ کرے گا میں اولم تو من تیرا ایمان نہیں یا اللہ ایمان تو ہے اللہ نے کہا سخوز ارد آتم چار پرندے لے لے اللہ کے نبی نے چار پرندے لے لیے تو کوا بھی تھا انہوں نے اپنے ساتھ کھلایا کھلانے کے بعد اس کا گوشت ووشت مکس کیا ایک ادھر رکھا ادھر رکھا ادھر رکھا سب کیا گئے تھے لیکن اللہ کے آدر تھے جب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا تو بتاؤ چاروں پرندے دور پہ آئے کہ نہیں آئے اور میں کہتا ہوں مانی صاحب قرآن پڑھنا ہو تو اس کے سینے میں رکھ کے پڑھا کرتے ہیں نبی کا بغض سینے میں ہو قرآن تمہیں ہدایت نہیں دیتا یہ ہی کتیرا نحمده على رسوله الكريم بات مولانا محمد سعید صاحب کا بیان آپ نے سنا جس کے اندر انہوں نے جو اردو زبان کے اعتبار سے میں نے لفظ استعمال کیا لیتو لال اس پہ انہوں نے اعتراض کیا مولانا یہاں میں کو عربی نہیں بول رہا کہ لیتا والا اللہ کر کے میں پڑھوں اور اپنا حال یہ ہے اپنا حال یہ ہے کہ ابن جریر تبری تبری کی لحظے اور آگے لا لاتما افن اس کو پیش کر رہا ہے بطور قیاس کے حالانکہ مولانا اگر آپ کو پتا نہیں تو ممکن ہے اشرف سیالوی کو شاید پتا ہو ان سے پوچھ لو یہ لا تک لاتک افن یہ قیاس نہیں ہے یہ دلالت النس ہے آپ کہتے ہیں جامعہ امینیا میں آ کے داخلہ لو جامعہ امینیا کے کا حال یہ ہے اسے قیاس کا اور دلالت النس کا فرق پتا کوئی نہیں آگے کہتے ہیں کہ جی روح فلاں کی لوٹ کے آ گئی حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام نے وہ جو آپ اللہ تعالیٰ کو کہا کیفا توحیل موتا تو پرندوں کو پھر وہاں پہ موت دی گئی دوبارہ زندہ کیا گیا بنی اسرائیل دوبارہ زندہ کیے گئے بات سمجھیں اللہ کا قانون وہ میں نے پیش کر دیا وہ ہے قانون کہ جس کی موت آ جائے روح نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی وہ ہے قانون ایک ہے اللہ کی قدرت ایک ہے اللہ کی قدرت یا پیغمبروں کا موجزہ وہاں جو اللہ نے زندہ کیا وہ تھا موجزہ تن اگر خدا چاہے تو کسی کی روح کو واپس کر کے اس کو زندہ کر دے یہ ہے خدا کی قدرت اور وہ ہے خدا کا قانون کی روح لوٹ کے آتی کیوں کاش مولوی صاحب کہتے ہیں شیخ القرآن شیخ القرآن مولانا آپ کو کیا پتا قرآن کا آئیے ہمارے ہاں بھی ہے جامع آمینیا اس میں ذرا آ کے داخلہ لیجیے تاکہ آپ کو قرآن کا پتا چلے لفظ ہے قرآن پاک کا یہ مولوی صاحب آپ کو پتا نہیں مجھ سے آ کے پڑھو پڑھاؤں آپ کو تو یہ تو یہ کمانا ہے مزارے کا سیگا ہے کیسے تو زندہ کرے گا یوں نہیں کیفا آہ اب ذرا تھوڑا سا سمجھیں اگر قبر والے زندہ ہوتے قبر والے تو یوں سوال کرتا اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ یہ جو قبر میں زندہ ہیں نا ان کو تو نے زندہ کیسے کیا زندہ کیسے اے ماضی کا لفظ آنا چاہیے تھا کیفا احیتا تھا کیسے ان کو زندہ کیا پر اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے کیفا تو اللہ قیامت کے دن جو زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا کاش کے اس آیت کو سمجھو مولوی صاحب اور وہاں جو بنی اسرائیل کا واقعہ وہاں لفظ کیا ہے اللہ نے موت تاری کی سما باسنا تم سما باسنا پھر ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا مولوی صاحب جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بتایا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو دوبارہ میں نے زندہ کیا اگر ہمت ہے تو ایک آیت پیش کرو جس میں یہ ہو کہ نبیوں کو بھی میں نے دوبارہ زندہ کیا مولوی صاحب اگر ہمت ہے تو لائیے ایک دلیل ہم میں کوئی زد نہیں ہم ماننے والے ہیں لیکن آپ ایسی کوئی آیت پیش کر سکتے قرآن پاک کہتا ہے اللہ سزا علی کا بے قابر اللہ این المتا کیا اللہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ اللہ قادر نہیں کیا مطلب قادر تو یہی بات کہہ رہا تھا اللہ قادر تو ہے لیکن قانون یہ ہے کہ زندہ کب کرے گا قیامت کے دن ان کی آخ دن ہونا زندہ قبر والے اب زندہ قبر والے اب آپ خود بتائیں قیامت